حضرات اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا رام مولانا محمد خالد عابد صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ملاك رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم یہ آقا کی حرمت پہ مر مٹنے والے صدا بزم ایسی سجاتے رہیں گے یہ آقا کی حرمت پہ مر مٹنے والے صدا بزم ایسی سجاتے رہیں گے خدا ان کو محبوب رکھے گا ہر دم جو سرکار کے گیت گاتے رہیں گے خدا ان کو محبوب رکھے گا ہر دم جو سرکار کے گیت گاتے رہیں گے وہ محشر میں ان کی کریں گے شفاعت جو آقا کی عزت بچاتے رہیں گے وہ محشر میں ان کی کریں گے شفاعت جو آقا کی عزت بچاتے رہیں گے تمنا ہے کہ میں آقا پہ جان قرباں کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں واجب الاحترام قابل صد احترام معزز علماء کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں مجھے آپ حضرات پر ترس بھی آ رہا ہے اور آپ کا احساس بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آپ حضرات اتنی دور دراز سے سفر کر کے آئے ہو گھر والوں کو چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر اپنا مال خرچ کر کے یہاں تشریف لائے مسئلہ سن لو اگر کسی کے ذہن کے اندر وہ یہ سوچ سمجھ کر تشریف لائے ہیں کہ ہم کسی شخصیت کے لیے جا رہے ہیں ہم کسی عالم کے لیے جا رہے ہیں ہم کسی مولوی کا بیان سننے کے لیے جا رہے ہیں تو میرے دوستو آپ جس طرح خالی ہاتھ آئے ہو اس طرح خالی ہاتھ لوٹ کر جاؤ گے اگر آپ کے ذہن کے اندر آپ کے دل کے اندر حضور کی عظمت ہوگی ختم نبوت کا دفاع ہوگا حضور کی ذات سامنے ہوگی چاہے کوئی مولوی بیان کرے کوئی نعت خان نعت خانی کرے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں اور اس کا جناب آئی اس کو داد دے ایک آدمی آ رہا ہے آپ اٹھ کے جا رہے ہو تو میرے دوستو آپ بیدار ہو کر بیٹھے آپ ایک کفر کے قریب بیٹھے ہو اگر آپ اس طرح سست ہو کر بیٹھو گے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ حضور کے دیوانے حضور کے مستانے کیا وہ سست ہو گئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ جو مولوی جو خطیب جو مقدس بیان کرے کوئی ایسی بات کرے تو آپ کو سبحان اللہ کہنی چاہیے الحمدللہ کہنی چاہیے کیا خیال ہے ہوگے ہو گئے جو بیدار ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلاط والسلام نے اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگی ذرا توجہ فرمانا آپ علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ جب فتنوں کا دور آ جائے تو مجھے اس وقت اٹھا لینا جب ہم پیغمبر کی ذات کو دیکھتے ہیں حضور ایک مجسمہ معصومیت ہے ہر نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے لیکن حضور ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جب فتنوں کا دور آ جائے تو مجھے اس وقت اٹھا لینا اس سے معلوم ہوا کہ فتنہ ایک ایسی گندی اور زہریلی چیز ہے جس سے خود پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور پناہ مانگ رہے ہیں میرے دوستو ہماری حدیث شریف کی کتاب ہے بخاری شریف اس کی کافی ساری شروحات ہیں ایک شرح لکھی امام محدث کبیر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری سب رحمت اللہ علیہ انوار الباری کے نام سے انوار الباری کی تیسری جلد صفحہ ایک سو چھتیس پر شاہ صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے توجہ فرمانا شاہ صاحب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کسی فتنے کے خلاف کڑا ہو جائے گا کسی فتنے کے خلاف کام کرے گا کسی فتنے کے خلاف ڈٹ جائے گا تو زبان پیغمبر ارشاد فرما رہی ہے کہ اس ایک مسلمان کو اللہ رب العزت تم پچاس صحابہ کے عمل کے برابر عطا فرمائیں گے ہم ایک صحابی کے مرتبے اور مقام کو دیکھیں دنیا کے ابدال ولی غوث اکٹھے ہو جائے ایک صحابی کی جوتی کا کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے لیکن پچاس صحابہ کا عمل اس ایک مسلمان کے کھاتے میں لکھا جائے گا جو کسی فتنے کے خلاف کام کرے گا تو آج اس دور کے اندر جو سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہے کس کا فتنہ ہے بلند واسطے کس کا فتنہ ہے قادیانیت کا فتنہ تاریخ انسانیت میں اس قادیانیت کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ نہیں آیا آپ تاریخ پڑھو پڑھو اکابرین کو حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے اس قادیانیت کے فتنے کو پڑھا تو مجھے چھ مہینوں تک نیند نہیں آئی چھ مہینوں تک نیند نہیں آئی کہ اس امت کا کیا بنے گا جس امت کے اندر یہ قادیانی کا فتنہ آ رہا ہے تو میرے دوست و بزرگوں ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑا ہے ہم ان صحابہ اکرام کے اکابرین کے نام لیوا ہے جن اکابرین نے صحابہ اکرام نے تابعین نے علماء اکرام نے اس ختم نبوت کے محاذ پر کام کیا تو میرے دوستوں تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے حضور کی عظمت کے لیے ختم نبوت کے لیے حضور کی ذات کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند رکھا ہمیشہ بلند رکھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ قادیانیت کا فتنہ ایک بہت خطرناک فتنہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ دوستو قادیانیوں کا بائی کارڈ کرو ان کا سوشل بائی کارڈ کرو ان سے لینڈ دیر کرنا ان کی مصنوعات کا استعمال کرنا ان سے ہر قسم کا تعلق حرام ہے تو ہمارے کچھ نوجوان حضرات کہتے ہیں نہیں جی قادیانیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں وہ بڑے ملنساز ہیں وہ بڑے پیار سے پیش آتے ہیں تو میرے دوستو بزرگوں کئی ہمارے نوجوان کہتے ہیں نہیں جی جب ہماری قادیانی سے گفتگو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں تم تم کافر ہو ہو قادیانی تو وہ ہمارے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں پھر ذرا توجہ فرمائیں بڑی قیمتی بات ہے قادیانیت کو پرکھنے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں دیکھو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دنیا کے اندر آئے جب حضرت آدم آئے تو کلمے کا جز کیا ہو گیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نو نجیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسا کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ یعنی ہر نبی کے آنے سے کلمے کا دوسرا جز تبدیل ہو گیا جب ہمارے نبی تشریف لائے تو کلمہ کیا ہو گیا بلند آواز سے کیا ہو گیا اور بلند آواز سے جن کو آتا ہے وہ پڑھ لے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی سوال مرز غلام قادیانی کے بیٹے مرز بشیر سے کسی نے سوال کیا کہ جب تم نے اپنا نبی الگ بنا لیا ہے تم کلمہ الگ بناؤ تم ہمارا کلمہ کیوں پڑھتے ہو جب تمہارا نبی الگ ہے تم کلمہ الگ بناؤ توجہ کرو اس مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے اپنی کتاب کلمت الفصل میں لکھا ہے کہ جب تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تمہاری مراد اس محمد الرسول اللہ سے مدیرے والا محمد ہوتا ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری مراد اس محمد الرسول اللہ سے نوز باللہ مرزا غلام قادیانی ہوتا ہے اتنا بڑا دھوکھا جب ہمارا مسلمان یہ کلمہ سڑتا ہے کہتا ہے نہیں جی وہ تو مسلمان ہے کلمہ پڑھ ہے یہ کلمہ نہیں پڑھتے اندر کفر ہے اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے ایک اور بات کرتا ہوں سوچ فرمائیں جب ہم کہتے ہیں جو جی، ان کا بھئی کارڈ کرو ہمارے حضرات کہتے ہیں نہیں جی جب آپ کہتے ہو کہ قادیانی کافر ہے غیر مسلم ہے تو آپ مصنوعات اور غیر مسلم ہیں ان کی استعمال کرتے ہو عیسائیوں کی استعمال کرتے ہو ہندو کی استعمال کرتے ہو جناب علی دوسرے غیر مسلم ہیں ان کی استعمال کرتے ہو آپ کیوں نہیں کہتے کہ ان کا بئی کارڈ کرو یہ کیوں کہتے ہو کہ کا بئی کارڈ کرو اس پر ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے میں آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ان قادیانیوں کو سمجھنے کے لیے جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا غیر مسلموں اور ان قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ذرا توجہ فرمائیں آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر شراب حرام ہے بولو شراب کیا ہے بلند آواز سے شراب کیا ہے جو سمجھتے ہیں وہ بلند آواز سے کہ شراب کیا ہے اس کا استعمال کرنا بلند آواز سے استعمال کرنا اس کا فروخت کرنا اس کا خریدنا یہ سب کچھ حرام ہے نا اب ایک آدمی شراب کی بوتل فروخت کرتا ہے یہ مجرم ہے یہ کیا ہے مجرم ہے اور اسی طرح خنزیر ڈج العین ہے ایک آدمی خنزیر فروخت کرتا ہے یہ مجرم ہے اب وہی آدمی جب شراب کی بوتل کو فروخت کرتا ہے شراب کی بوتل کے اوپر زم زم کا لیبل لگاتا ہے زم زم کا لیبل چپکاتا ہے پھر اس بوتل کو فروخت کرتا ہے اب وہی آدمی خنزیر زبا کر کے اس کا گوشت پٹے پہ لگا کر کہتا ہے یہ گوشت ہے بکرے کا آپ سے پوچھتا ہوں بالغ ہو منصف مزاج ہو بتاؤ جرم کس کا زیادہ ہے بولو یار جو لیبر لگا رہا ہے اب یہی فرق ہے دوسرے غیر مسلموں میں اور ان قادیانیوں میں سکھ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے یہ قادیانی وحد کافر ہے اندر کفر ہے اوپر لبادہ اسلام کا اور کر اپنے آپ مسلمان کہہ کر مسلمانوں مسلمانوں کو کو دیتے ہیں گمراہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان کا بھائی کاٹ کرو گے ہمارا ایمان بچ جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ اے علی تو تلوار نکال اور تلوار نکال کر پوری روح زمین کے کافروں کو مار ڈال حتیٰ کہ یہ جو خلا ہے و زمین کا ان کی لاشوں سے بھر جائے تجھے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا تو ایک مسلمان کا ایمان بچا لے گا ایک مسلمان کا ایمان آج ہمارے ہزاروں مسلمانوں کو روز باللہ قادیانی کافر بنا رہے ہیں تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آج تمام حضرات یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری جان کے اندر ایک قطرہ خون کا باقی ہے ہم ان کا بے کارڈ کریں گے آپ بائی کارڈ کرو گے تمام حضرات بئی کارڈ کرو گے ان کی مصنوعات کا بئی کارڈ کرو گے دیکھو ایک اور بات عرض کر دوں مرتد کی جو سری سزا ہے وہ واجب القتل ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے قتل یہ قادیانی ہے واجب القتل لیکن ان کو قتل کرنا ہمارا کام نہیں یہ کس کا کام ہے حکومت وقت کا کہ وہ ان کو مارے لیکن اپنے نبی کی محبت میں حضور کی محبت میں کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کا بہ کار کر دیں ہمارے بس میں یہ تو ہے شیزان کا کوریئر سروس کا شانواز چینی میل ان تمام مصنوعات کا آپ بے کارڈ کرو گے اپنے گھروں کے اندر اپنے علاقوں کے اندر ان کا بہ کار کرو گے اور اپنی دکانوں کے اوپر اپنے محلوں کے اندر یہ لکھ دو کہ ہماری دکان کے اندر ہمارے گھر کے اندر قادیانوں کا داخلہ ممنوع ہے یہ کام کرو گے نا ان کا بائی کارڈ کرو گے جو کہتے ہیں وہ بھائی کا ہاتھ کھڑا کر دیں آخر میں ایک نعرہ سناؤ و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت قادیانوں پہ لانت مردائیوں پہ لانت قاضيان بلاد وما علينا إلا البلاغ